اور دور تک تھے کون جائے کیسے گرا جائے یہاں راج منجیک نما کو چیز تیار کی گئی آپ دیکھیے اتنی بڑی آگ اتنا ہی ادھر ان کبار کے اندر دنیا جمع ہے کہ یہ جوان کاش کی یہ بات نہ کہتا اب کہ جب وقت قریب آتا گیا اہل زمین پہ جو مسلوک ہے اللہ کی وہ ساری چیز اٹھے گی اللہ تیری زمین پہ تیرا بندہ آج تیری خاطر آپ کے اندر جلا دیا جائے گا اللہ سے انتظار کرے گا کہ دیکھے گا کہ تیری زمین پہ ابراہیم کو آگ میں جلایا جا رہا ہے آپ دیکھیے صرف یہاں تلک نہیں کہنے والے یہ بات کہتے ہیں پتہ نہیں کیسی ہے یہ بات کہ ایک ایک پرندہ اٹھا اور وہ اپنی چوچ میں کیا لے کے آتا تھا پانی کا ٹکڑا پانی لانے سے وہ آگ بجلی تھی پھونکنے والے نے پھونک ماری بجانے والے نے کوشش کی دونوں کی نہ اس کی پھونک سے آگ میں کوئی اضافہ ہونا تھا نہ اس کے پانی پھینکنے سے آگ میں کوئی کمی ہونی تھی لیکن اس چیز پر پرکھی جاتی مخلوق اللہ کی وہ دیکھ لو کس کھاتے کے اندر دونوں آئے اہل زمین کی بات نہیں ان پرندوں کی پریشانیوں کی حد تک نہیں فرشتوں نے بھی سوال کر دیا کہ اللہ وقت تو بہت قریب آ گیا آپ اس شولے کو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں ابراہیم تو تیری خاطر جلنے کے لیے تیار ہو چکا ہے کوئی کافی نظر نہیں آتی ہے کیا واقعات ایک بندہ اور وہ بھی آپ کو جلا دیا جائے رب دیکھتا ہے کہ میرا ابراہیم کہتا کیا ہے رب دیکھتا ہے کہ میرا ابراہیم کہتا کیا ہے ابراہیم دیکھتا ہے کہ میرا رب کرتا کیا ہے دونوں ہی دیکھ رہے ہیں یہاں تلک وہ وقت اور کھڑی بھی آئی کہ جبرائیل نے کہا اللہ مجھے اجازت ہو تو میں کچھ کر گزروں کہا میری طرف سے نہیں جانا تو چلا جا بات کر کے دیکھ ابراہیم کیا جواب دیتا ہے جبرائیل آئے کہا ابراہیم تم مجھے اشارہ کر میرے ایک پر سے آپ کا نشان بھی باقی نہیں رہے ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ مشکل گھڑی میں تو آ گیا بڑی بات ہے میں گزار ہوں جانے کیا ہونے کو تھا میں تو گرتا تو کوئلہ ہو جاتا کہا جبرائیل مجھے یہ جواب دے چھوڑ تو آگ بجانے بلانے کی بات کی بات ہے مجھے یہ بتلا تو آیا ہے کہ تجھے بھیجا ہے کہا بھیجا تو نہیں آیا ہوں کہا اگر تو آیا ہے نا جا پھر مجھے بھی ضرورت نہیں واسطے پھر کیا ہوئے پھر محبت ہی کیا ہوئی جب واسطوں پہ آ گئی تو محبت ہی کیا ہوئی خلیل اللہ ہے آپ دیکھیے دوستی کا حق ادا کرنے سے اتر آیا ہے دیکھتے ہیں یہاں تلک کے گوپیے کے اندر دکھایا آپ کی طرف جا رہے ہیں جاتے ہوئے چند الفاظ اپنی زبان سے کہے کہا حسب اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم الوسیم یہ بات کہنے کی دیر ہے یہ بات کہنے کی دیر ہے ابھی آپ سے نہ پہنچے تھے تو آپ کے سے جو قادر ہے اس نے آپ کو پیغام بھیج دیا کہا آپ تیرا کام کیا ہے اللہ میرا کام جلانا ہے یہ خوبی تجھے کس نے دی اللہ تیری طرف سے ہے کہا آج سے پہلے بھی تیرا یہ کام تھا جلانا آج کے بعد بھی تیرا کام یہی ہے لیکن میرے ابراہیم کو نہیں جلانا میرا بندہ بطور مہمان تیرے اندر آ رہا ہے لیکن اس کو نہیں جلانا آپ تو ٹھنڈی ہو جائے لیکن اتنا بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ میرے ابراہیم کو تیری ٹھنڈک سے بھی بھی تکلیف پہنچ جائے اتنا نہ نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم تو جل چکا ہوگا آئندہ کوئی ضرورت نہیں ربو نے کہ رب ہونا مزید یہ بات تکلیف پکڑے گی اس نے کہا بلند جگہ جلدی کرو میں اس کی عبرت کو دیکھوں اٹھ کے کھڑا ہوا وہ اللہ نے دکھلایا کس نے دکھلایا اللہ نے دکھلایا دیکھتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا باغی سب سے بڑا دشمن اللہ اس کو دکھلاتے ہیں کہ دیکھ جو میری خاطر آپ میں بھی ڈل آپ جائے جس کو میں نہ جلانا چاہوں تو نہیں جلا سکتا اس نے دیکھا ابراہیم اسلام اس طرح سے اس آپ کے اندر ٹہل تھے جس طرح سے آپ نے سیر کے لیے کسی بات کے اندر ٹہلتا ہے اس کو یقین نہ آیا لوگوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگا لوگوں اگر تم مجھے پاگل نہ کہو اگر تم مجھے نہ کہو تو میں ایک بات کروں لوگوں نے کہا بادشاہ پاگل کیوں کہیں گے کہتا میں دیکھتا کیا ہوں کہ ابراہیم آپ کے اندر اس طرح سے چل رہا ہے جس طرح گلزار میں چلا جاتا نہیں یقین تو میں تجھے بھی دکھا دیتا ہوں اور میں تمہیں دکھلاتا ہوں اللہ اکبر ایک موقع یہ بھی ہے اور بہت سے موقع ہیں چلو ایک عرض کر کے آگے نکلتے ہیں جس وقت کافیا کی فتح ہوئی تو واپس پلٹے ایران کی فتح کے لیے سات رسی اللہ تعالیٰ کا لشکر تھا ایرانیوں نے دیکھا کہ سات فتح پہ فتح کر پا رہا کہیں ایسا نہ کہ ایران میں پہنچ جائے جلدی کرو جتنے پل ہیں سارے کے سارے توڑ دو کشتیوں کا نظام ختم کرو کہاں سے گزر جائیں گے کی موجود کون دیکھتی ہے کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے پل اکھاڑ دیے گئے کشتیاں سائڈ پہ کر دی گئی دریا کو خالی کیا گیا اور بہت اچھے تیر انداز پوری پٹی پر شہد پر بٹھا دو کہیں وہ نہ کرے کہ ادھر نکل آئے اللہ خوف کیسے ڈالتا ہے پل بھی اٹھا دیے کشتیاں بھی لے گئے پھر بھی خوف ہے کہیں گزرنا شاید رضی اللہ تعالیٰ آئے آ کے دیکھا کہنے گئے ایران فتح کرنا ہے انشاءاللہ امیر کا حکم ہے تیاری ہے کافلا صاف ہے کافیا کی فتح سے پلٹے ہیں ابھی دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے دیکھتے کہ کچھ گزرنے کو نظر نہ ساری فوج حیران پریشان ہے کہ ہمارا امیر کمانڈر کیا کرے گا سب کو دیکھا کہا کون ہے جو ان تین اندازوں کا مقابلہ کرے گا آپ دیکھیے آپ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے کہتے ہیں امیر مجھے حکم کر اللہ کی قسم ان کے تیر نہیں آئیں گے ان کی لاشیں کنارے پر ترسی نظر آئیں گی آپ اشارہ تو کریں کہا کتنے ساتھی چاہیے انہوں نے جتنے کہے کہا لو اپنے ساتھی ان کے درمیان میں مقابلے کے اندر تیر انداز کھڑے کر دو مقابلے کے اندر تیر انداز کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کی دیر ہے اپنے سواری کے ساتھ اپنے گھوڑے پہ آ کے بیٹھے دریا کے کنارے پہ لگا کے کھڑا کر دیا دنیا دیکھتی ہے صرف دنیا نے نہیں پھر فلک نے بھی اس بات کو دیکھا کہ ساتھ نے اپنے گھوڑے کی ایڑی لگائی گھوڑا دریا کے اندر داخل ہوا پانی اس کی چھاتی کو لگا ساتھ میں اپنی نگاہوں کو آسمانوں کی طرف آیا کہا حسب اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم المصیر یہ بات کہنے کی دیر سے اپنے گھوڑے کو پانی کے اندر دکھایا پھر دیکھا موج دجلا نے دیکھیے کہ پوری فوج اللہ کی قسم اس طرح سے دجلا کی لہروں سے چل رہی تھی موجوں پہ جس طرح سے کوئی سڑک پہ کھوڑا کر رہا آپ دیکھیے سامنے ایرانیوں نے دیکھا تو شور کر دیا کہنے لگے دیو آ یہ انسان نہیں ہے یہ کوئی مخلوقات ہی اور ہے پانیوں سے کبھی گھوڑے بھی چار کے نکلا کرتے ہیں فوجی بھی کبھی گزرا کرتے ہیں ایک پانی کی موت آئی ایک مجاہد کا ایک پیالہ لے گی مٹی کا پیالہ لے گی صرف مٹی کا پیالہ مجاہد رک گیا اس نے کہا گجلا کی موت میری بات سونا میرا پیالہ لے کے جا رہی میں کھاتا بھی اسی میں ہوں پیتا بھی اسی میں ہوں میری دنیا کی پونجی یہ ہے میں جہاں آپ کے لیے نکلا ہوں لے جانا تو لے جا میں تیرے پیچھے پیالہ پکڑنے نہیں آؤں گا میں اپنا وقت اپنے پیالے کے لیے ضائع نہیں کروں گا سوچ لے قیامت کے دن تیرے پاس جواب کیا ہے اللہ کی قسم وہ ابھی دریا کے کنارے پر نہ پہنچا تھا اس موج نے پیالہ مجاہد کے کے سامنے لا رکھ دیا اور میرے جب بندہ رب کا ہو جائے تو پھر رب اس کا ہو جاتا ہے ہم ہوئے نہیں اس لیے ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہم اس رب کے ابھی ہوئے نہیں ہو کے دیکھو تو صحیح اللہ کی قسم وہ رب پھر کرتا کیا ہے وہ دیکھو تو صحیح رب وہ کرتا کیا ہے جب وہ کرنے پر آتا ہے سبحان اللہ اسی دریا سے پھر موسا کی فوج کو گزارتا ہے اسی دریا سے اسی کے اندر فرعون کو ڈبو دیتا ہے اسی کے اندر رب جب کرنے پر آتا ہے اسی میدان کے اندر پھر ابو جہل کا لاچا کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اللہ ان کو سلیل کروا دیتا ہے ابو جہل کا قتل کوئی اتنی بڑی شکست یا ذلت کی بات نہیں ابو جہل نے خود کہا تھا یہ کیا ہوا دنیا میں جو بھی آیا وہ دیکھیے جنگ کے اندر لوگ فتح بھی پاتے ہیں شکست بھی پاتے ہیں لوگ قتل بھی ہوتے ہیں بچ بھی جاتے ہیں تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے اس نے کہا میرے لیے ذلت کی بات کیا میرے لیے سب سے بڑی ذلت کی بات یہ ہے آنے والی نسلیں کیا کہیں گی کہ چھوٹے چھوٹے بچے نے اس سردار کو قتل کر دیا کاش کہ میرے مقابلے کا میرے پائے کا قریشی ہاتھ لیا تھا اس سے زیادہ مجھے ٹکڑے کر دیتا تو ہم کی بات روس کا ٹکڑے ہو جانا اتنی بڑی تو ذلت کی بات نہیں روس امیرکا کا مقابلہ ہوتا دنیا نے یہ بات کیا نہیں تھی پھر کیا ہوا مقابلے کی چور تھی اصل بات روس کا ٹکڑے ہونا ذلت نہیں روس کا افغانیوں کے ہاتھوں ٹکڑے ہونا ذلت کی بات وہ لوگ جن کو دو وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہے ان کے ہاتھوں اتنی بڑی قوت کا نیس ہو جانا اپنا وجود بھی باقی نہ رکھ سکنا اور بھیک مانگ کے لوگوں سے گزارا کرنا یہ ہے عزت کی بات مسلمانوں کے لیے یہ ہے ذلت کی بات کافروں کے لیے میرے بھائیوں اگر پاکستانی آرمی کا انڈین آرمی کا مقابلہ ہوتا اس سے زیادہ انڈین آرمی سلیل اور رسوا ہو جاتی تو دیکھیے کوئی تانے کی بات نہیں تھی لوگوں نے کہنا تھا پاکستان کی آرمی بہت اچھی ہے دیکھیں مقابلہ ہوا دونوں طرف سے تیاری تھی فوجیں آپس میں ٹکرائی کیا ہوا اگر وہ سلیل ہو بھی گئے اصل بات یہ ہے کہ چند جوانوں کا چند مہینوں کی تربیت ٹریننگ کر کے جانا ایک یا دو کا ہزاروں کے کیمپ کے اندر داخل ہونا اور اس کے بعد جا کے کاروائی کرنا کاروائی کے ساتھ ان کے بیسوں کو تڑپا کے صحیح سلامت پھر پلٹ آنا اگلے حملے کی تیار کرنا یہ ہے ان کے لیے ذلت اور یہ مجاہدین کے لیے الحمد للہ میدانوں میں قومی میں ہے تو اللہ پھر عجیب مدد کرتا ہے یہ چند دن پہلے کی بات ہے جس دن مشرف کی بات پہ اس ملاقات تھی بھائی گئے اپنے اپنے مشن جو امیر نے دیا کاروائی کرنے کے لیے کسی جگہ پر کاروائی کے لیے ٹھہرے تین سنگے تین مائیں جگہ جگہ پر لگاؤ تین جس وقت وہ لگا دی لگانے کے ساتھ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بیٹھ کے دیکھتے کیا ہیں دعا کرتے کہ یا اللہ ہم نے جال لگایا ہے تیرے دین کے لیے شکار ہے آپریشن کے لیے آرمی نکلتی ہے کہ اگر ملاقات ہے کوئی بڑی کاروائی نہ ہو جائے بڑی ذلت ہوگی میڈیا اس بات کو بہت اٹھائے گا اللہ کا کرنا کیا ہوا ان کا فوجی ٹرک سے بھرا ہوا ایک برودی سرنگ کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے یہ تو وہ شکاری ہی جانتا ہے جس کے جال کے اندر جس کا شکار ہے اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے آپ دیکھیے اس کے ہاتھ میں تھا وہ کھائی پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھے تھے انہوں نے بٹن دبایا بٹن دبانے کی دیر ہے ٹرک اڑا افراد ہلاک ہوئے انہوں نے خوشی کے ساتھ کہا اللہ اکبر اللہ ہمارا کمال نہیں اللہ تو ہی بڑا ہے اللہ اکبر یہ بات کہنے کی دیر ہے پتا نہیں تھا اوپر اتفاق سے آرمی بیٹھی ہے آرمی کو یہ نہیں پتا نیچے مجاہد ہے مجاہد کو یہ نہیں پتا اوپر آرمی ہے انہوں نے اوپر سے فائر کیا انہوں نے نیچے سے فائر کیا آپس میں مقابلہ شروع ہو گیا فائٹ کے اندر دیکھیے ایک دوسرے سے جدا ہوئے اب اللہ کی شان کہتے ہیں سب پر اسی آرمی نے اطلاع دی اپنے بڑوں کو جلدی کرو ایمبولینس بھیجو آپ ہو گئے مجاہدین نے یہ کاروائی کی ہے اتنے اپرادھ کسوئی حالت کے اندر ہیں فوری طور پر چند منٹوں کے اندر کیمپ دور نہ تھا امبولینس آئی اللہ کا کرنا کیا ہوا این آ کے دوسری سے اوپر کھڑی جب دوسری پر آ کے کھڑی ہوئی اللہ اٹھائی بتلاتے ہیں کہ اس نے دوسرا بٹن دبایا دوبارہ اس وقت جب وہ دیکھے سارے افراد جمع ہوئے اس گاڑی کے گرد کہتے او ہوئے کتنے ہلاک ہو گئے کتنے زخمی ہو گئے کیا بنا جب سارے جمع ہوئے دوسرا انہوں نے بٹن دبایا وہ گاڑی کہتے اللہ کی قسم ہم اس طرح دیکھی اٹھتی جس طرح کسی فاقہ کو خیر لگے وہ کرا بازیاں کھا کے نیچے آتی اس طرح سے اٹھ رہی تھی کہتا لوگوں نے کہا ہو ادھر تو برودی سنگھ زیادہ جلدی کرو یہ علاقہ خالی کرو اللہ کی شان خالی کیا تیسری پر جا کے سارے جمع ہو گئے ستر لاشیں اٹھا کے لے گئے ستر لاشیں دیا ان کو ملاقات پر ستر لاشیں انڈین آرمی مجاہدین کا جنگل کا آپریشن کرنے آئی وسائل جمع کر کے دو مجاہد اور دیکھیں تین سنگھ ستر لاشیں صحیح سلامت اگلے ہٹک کی تیاری بات کر رہی تھی میرے ابراہیم کا ایک امتحان تلا دوسرا امتحان آ گیا دوسرا امتحان کیا تھا کہ ابھی دیکھیے اللہ نے بچہ دیا لگتے جگر دودھ پیتا اسماعیل جیسا بچہ ہے امتحان کیا ہے کہا کہ جلدی کیجیے اسماعیل کو ابراہیم اس اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو لے جاؤ بیوی کیسی ہے مائی حاضرہ ہے بیٹا کیسا ہے اسماعیل ہے کہا چھوڑ کیا وادی غیر کے اندر پہاڑوں کی دنیا کے اندر اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ بات کہی جہاں انسانیت کا نام تک نہ تھا درندوں کی دنیا تھی یہ نہ پوچھا اللہ بنا گے کیا امتحان کتنی دیر کے لیے یہ بچیں گے واپس پلٹیں گے کہ نہیں ہوگا آپ چھوڑنے کے لیے گئے اب چھوڑ کے پلٹ آئے اتنی بھی اجازت نہ ملی کہ صبر کی تلقین ہی کر دیں کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے امتحان ہے اللہ دے گا حوصلہ کرنا پھر کیا ہوا بندوں کے امتحان آ جاتے ہیں ابھی چھوڑ کے واپس آ رہے تھے آنے کے ساتھ کیا ہوا کہ دیکھیے پیچھے سے مائی حاضرہ نے آواز دی ابراہیم کو غلطی کو جرم کو کچھ بتلا دو کیا ہوا کیا کس وجہ سے چھوڑ کے جا رہے اتنی جواب نہیں مائی ایک بات سمجھ آئے کاش کے وہ بات ہمیں سمجھ آئے اللہ کی قسم زندگیاں تبدیل ہو جائیں جب زندگیاں تبدیل ہوتے ہیں اگر بد نصیبی نہ ہو پھر اس پر عرصہ لمبے چوڑے دروس کی نہیں ایک لمحے کی ضرورت ہوا کرے گی اب یہ بات ہونے کی دیر ہے فوری طور پر کہا کہ ابراہیم کہیں رب کی طرف سے امتحان تو نہیں مالک نے تو حکم نہیں دیا ابراہیم اللہ نے انگلی کا اشارہ کیا مائی حاضرہ نے دلاسا دیا کہنے لگے ان اللہ ہمارا ہمارا رب ہمارے ساتھ ابراہیم جا پھر غم کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے اپنے بیوی اور بچوں کو پہاڑوں کے دامن میں چھوڑے پھر اللہ کی قدر نہ کرے آپ نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے لیے قربان کرے اللہ کو پھر کوئی قدر نہ کرے اللہ کی قسم سب سے زیادہ اگر کوئی قدر دان ہے تو کون ہے اللہ اللہ سے بڑھ کے کوئی قدر دان ہو سکتا عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے ایک صحابی جنگ سے پلٹ گیا پوچھا کہ میرے بھائی کیا حال اس نے حال ہاں سنا ہے کہا عمر آپ جانتے فلاں آدمی فلاں صحابی اللہ کے رام شہید ہو گیا کہنے لگے نہیں ذہن میں نہیں آ رہا اس کی شکل نہیں ذہن کر دوبارہ پوچھا کہ فلاں کو تو عمر کہنے لگے نہیں میرے بھائی میرے سین میں نہیں ہے اس نے تیسرے کا پوچھنا چاہا عمر نے رونا شروع کر دیا کہا تو بارہ سوال کرتا عمر تو جانتا ہے کہ نہیں جانتا مجھے یہ بتلا عمر کا جاننا کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ کی قسم جس کے لیے وہ شہید ہوئے ہیں وہ ان کو خوب جانتا ہے وہ کبھی ان کو بھولنے والا نہیں دنیا جانتی ہے تو جانے دنیا کے جان نہ بھی جانے گی تو دنیا کے جاننے سے کیا ہو جائے گا یہ جوان گھر سے نکلے تو اللہ کے لیے راتوں کے اندھیرے کے اندر شاید ان کے گھر والے بھی سارے نہ ان کو پہچانتے تھے رشتے دار بھی اچھی طرح سے نہ جانتے تھے وہاں پہنچے تو پہاڑوں کے دامن میں کون دنیا میں ان کو دیکھتا تھا کس میڈیا نے ان کا نام نشر کیا تھا اگر لاش ہوئے تو راتوں کو اگر دیکھے مقابلے مار کے کیے تو راتوں کو شہادتیں ہوئی تو راتوں کو دفن ہوئے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر برفوں کے سوائے اللہ کے ان کو کوئی نہ جانتا تھا لیکن وہ جانتا ہے میرے بھائیوں جس کے لیے سارا کچھ انہوں نے کیا ہے وہ کبھی بھولنے والا اللہ اکبر سبحان ربی سبحان ربی دوسرا امتحان بھی پل گیا تیسرا امتحان آیا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا چلنا شروع کیا گھر میں گھومتا پھاٹتا بہت خوبصورت لگتا تھا خواب آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ میں اپنے لگتے دیگر اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا اتنا بڑا امتحان یا اللہ کچھ غم نہ کیا بیٹے کو بلا لیا کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں بیٹا کہنے لگا ابا جی سے تاخیر کیوں کی نبی کا خواب تو وہی ہوا کرتا ہے یہ میرا مقدر بنے گا کہ اللہ فی الحال میں قربان کر دیا جاؤں اللہ مجھے اتنے میں اللہ کے نزدیک ہو گیا کہ اللہ نے میری قربانی مانگ لی میرے سے سے مجھ بڑھ کے کون مقدر والا ہو سکتا ہے میرا یہ نصیبہ کہ اللہ فلاح میں میں قربان ہو جاؤں اس سے بڑھ کے مقدر کیا ہے ماں گھر کے اندر بیٹے کو تیار کر رہی ہے کسی کام کاج کے لیے نہیں اسکول کالج کے لیے نہیں اس نے آج ذبح ہونے کے لیے جانا ہے باپ گھر کے اندر اپنی چھری کو تیز کر رہا ہے کس لیے کہ لکھتے جگر کو زیوا کرنے کے لیے جانا ہے آپ دیکھیے بیٹا نہلا رہا ہے کپڑے پہن رہا ہے تیاری کر رہا ہے کس لیے کہ آج اللہ کے راہ میں نے ہونا ہے تیاری مکمل ہوتی ہے باپ کے ایک ہاتھ میں اگر دیکھیے اٹھتی جوانی رکھنے والا بچہ ہے تو دوسرے ہاتھ میں اس کے زیوا کے لیے چھری بھی پکڑی ہوئی ہے گئے تو خوش تھے بیٹے کو اللہ کا قرآن کہتا ہے جب جبی کے بل لگایا باپ نے زبا کرنا چاہا چھری چلائی تو چھری نہ چلے اس بات سے دونوں غم ہو قد غم سدا ہوئے کہ یا اللہ کچھ کوتاحی تو نہیں ہوگی اخلاص میں کمی تو نہیں آگی کہ تم ہماری قربانی قبول نہیں کرتا جب قربانی رب نے مانگی تو باپ بیٹا خوش تھے جب یہ معاملہ بنا تو دونوں کیا ہو گئے پریشان اتنا پریشان ہوئے یا اللہ یہ بنے گا کیا ہوا کیا ہے لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا بہر خال در رہا تھا میرے بھائیوں یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہ تھی یہ چیزیں اولاد کی محبت والدین کا احترام بھائی بہنوں کا پیار خامد بیوی کے تعلقات یہ ساری چیزیں اللہ نے دلوں میں ڈال دی کسی اختیار کے وقت کی بات نہیں ہے آپ نے ان اپنے علاقوں کے اندر اپنے گاؤں بستیوں کے اندر بہت سی چیزیں دیکھی ہوگی شاید کسی سے آپ نے عبرت بھی پکڑی ہو کبھی سوچا بھی ہو اپنے دل کے اندر جگہ بھی دی ہو میں نے بھی چند چیزیں دیکھی ہیں ان میں ایک تو میں عرض کرتا ہوں ایک جوان رات کی کھڑی میں اپنے بات سے فرور توڑتا ہے کہ صبح تاخیر نہ ہو جائے جلدی منڈی جاؤں گا قیمت اچھی پڑ جائے گی صبح جا رہا تھا اندھیرے پہ ہوا کیا کہ سڑک کے کنارے اپنے ٹانگے پر سوار تھا پیچھے سے ٹرک رہا ٹرک کے ٹرکانے کے ساتھ اسی جگہ پر موت کا حادثہ اور اسی جگہ پر اس کا پڑا ہوا لاشا لوگ قریب کھڑے ہیں کہ روشنی ہوگی پولیس آئے گی ابھی پرچا ہوگا کیا بنے گا ٹرک والا گزر گیا کون مار گیا کیا ہوا یہ کنارے پر تھا اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے جیسے لوگ تبصرے کرتے ہیں سورج نکلا لوگ دوڑ کوئی منڈی کے لیے بازار کے لیے کام کاج کے لیے پڑھنے پڑھانے کے لیے لوگ جا رہے تھے اب ہر آدمی کو اس کے پاس رکا کسی نے صرف دیکھ کے ہی پڑا اور قریب سے گزر گیا ایک جوان سائیکل پر اس کی سبھی بہن کے پیچھے بیٹھی ہے دونوں اسکول جا رہے ہیں جاتے ہوئے بہن کرنے لگی مجھے بھائی شک پڑتی ہے کہ جس طرح کوئی حادثہ ہوا کوئی آدمی کوئی نوجوان جس طرح اس کی لاش پڑی ہوئی اس نے کہا بہن یہ کوئی نئی بات سڑک کے کنارے لوگ چلتے ہیں ہاتھ ہاتھ ہوتے ہیں یہ تو ایسا ہو گیا یہ کوئی بات تو نہیں ہے کہا اگر اجازت ہو تو ہم دیکھ لیں کہا بہن دیکھنے میں حرج کی بات نہیں تاخیر ہو جائے گی دیر ہو جائے گی سکون سے لیٹ ہو جائیں گے بہن نے اصرار کیا بھائی مان گیا سائیکل موڑی دونوں اکٹھے قریب آ کے کھڑے ہوئے نگاہیں چہرے پر ڈالی پڑا ہوا لاشا کس کا تھا اپنے سگے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہم کتنی لاشوں کے پاس یہ کہہ کے گزر گئے کہ ہاتھ ہاں، پاس تو ہوا کرتے ہیں لیکن کبھی میں نے اپنے سے نہ پوچھا یہ کرتے ہوئے لاشیں کہیں میرے اپنے بھائی کے لاشیں نہ ہوں یہ لتی ہوئی اپنی بہن کی عصمت نہ ہو یہ کرتے ہوئے بچے کہیں ان کے ساتھ میرا کوئی تلک نہ ہو گرتی ہوئی مساجد دیکھیں ان کا ذمہ داری کس پہ اترتی ہے کبھی میں نے اپنے سے بھی اس بات کا سوال کیا دو چار دس مرلے کے گھر کو گھر سمجھنے والوں اور اپنی ایک دو بہنوں کے لیے بیٹھ جانے والوں ان کے ارمانوں کا خیال کرنے والوں یہ ہزاروں لٹتی ہوئی لٹی آخر یہ بھی کسی کی بہنیں ہیں یہ دیکھیے یہ تین بچے جن کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھنے والا بھی دنیا کے اندر کوئی نہ رہ گیا آخر ان بھی کبھی ماں باپ ہوا کرتے تھے جن کا پایا ہمیشہ کے لیے اٹھ کے رہ گیا وہ کون ہوگا جو محبت پر ہاتھ ان کے سر رکھے گا وہ حسمتوں کا تحفظ کون کون کون کرے گا گا وہ دیکھے ماں کے لیے کھڑا ہوگا کہے کہ تیرے بیٹے اگر تین چار جا ہو گئے میں بھی تیرا جگر ہوں میں تیری عزت بچانے کے لیے آگے بڑھوں گا وہ کون ہوگا دنیا کے اندر جو کبھی اس میدان کے اندر اترے گا اور اللہ کا حکم مان کے اس میدان کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس میدان کے اندر کود جائے گا آپ سکول کیوں نہیں جاتے تمہیں تاخیر نہیں تمہارا دن کیوں نہیں ضائع ہوتا جاؤ جا کے تعلیم مکمل کرو کیوں روتے ہو کیوں چیختے ہو لاش اٹھائی گھر میں آ گئے بوڑھی اماں کے گلے لگ کے رو رہے تھے کہ ہائے ہم تو قریب سے گزر گئے ہم نے تو اس کو حال تک بھی نہ پوچھا پتا چلا تو اپنے بھائی دیکھا تو پڑا ہوا تھا اب رونے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے انتظار کیا مغرب کے بعد کا ٹائم ہو گیا اس کا بھلا بھائی سروس کرتا وہ آئے اس کے کفن دفن کے اندر میں شامل ہو جائے نہیں تاخیر ہو جائے گی رات پڑ جائے گی نہ کہتی بیٹے کو لے جاؤ جہاں جا کے کسی آبادی کے اندر قبر کی دنیا کے اندر اس کو لے جاؤ جا چھوڑ آؤ اس کا لاشا اٹھا کے جا رہے تھے اکلوتی بہن اس کونے پہ کھڑی تھی تب اس نے بے کا ایک الفاظ کہے اس نے نے کہا میرے بھائی دنیا کے اندر جتنی بھی بہنیں ہیں سب کی کھڑی میں ان کے بھائی پلٹ کے آیا کرتے ہیں میں کتنی بد نصیب بہن ہوں جس کا بھائی ہمیشہ کے لیے جدا ہو کے جا رہا ہے عشاء کے بعد کدا بھائی گھر میں آیا لوگوں کو کوستا تھا کہ تم نے میرا انتظار نہ کیا میرا یہ ماجا بھائی تھا میں جاتے ہوئے کم سے کم اس کا چہرہ تو دیکھ لیتا اب نہ جانے یہ نہیں جانتا تھا کہ تو نے بھی اسی راستے پر نکل گیا ابھی چند سال گزرے اپنی گاڑی پر سروس کے لیے جا رہا تھا سڑک کے کنارے اس بیچارے کو بھی موت آ گئی وہ بوڑھا باپ جس کی غم سے پہلے سے کمر ٹوٹ چکی تھی ماں جس کے جگر کو غم نے چھلنی کر دیا تھا اس ماں سے دوبارہ پھر ٹوٹ پڑی اس سے دوبارہ پھر پتا چلا کہ میرا دوسرا جماعت بیٹا بھی حادثے کا شکار ہوا مجھے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا کسی نے بتایا کہ فلاں گھر کے اندر بہت بڑا امتحان آیا ہے میں اس گھر کے اندر گیا میں نے بری اما کے غم کو تقسیم کرنا چاہا میں نے چاہا تو اس بوڑھے باپ سے کوئی دراصے کی بات کروں وہ دونوں کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے گھر میں کھیل رہے تھے میں نے کہا اما جی اللہ آپ کو صبر دے یقیناً دو دفعہ امتحان آیا تو صبر کرے گی اللہ اجر دے گا وہ فوری طور پر جواب دے کہنے لگی کہتی بیٹا ان دو جوان بیٹوں کی موت سے زیادہ چیز جو مجھے سم میں ڈالتی ہے میں نہ سمجھ سکا کسی بری اما کے لیے زندگی کے اندر دو جوان بیٹوں کی موت سے زیادہ بھی قسم کی چیز ہو سکتی ہے اس نے کھیلتے ہوئے دو سال کے بچے کی طرف کیا کہا بیٹا اصل غم اس بات کا ہے دن بھر لوگ آتے ہیں میرے تربیت میرے پاس کرتے ہیں میرے غم کے اندر شریک ہوتے ہیں دن گزر جاتا ہے شام کی کھڑی ہوتی ہے میں وہ غم کے ساتھ ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کو گھسیٹتے ہوئے میں دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہوں دیکھتی کیا ہوں یہ دو سال کا بچہ دروازے کے اندر کھڑا ہوتا ہے جو اچھی طرح سے بات ابھی نہیں کر سکتا مجھے دروازہ بند کرنے سے روکتا ہے کہتا اما دروازہ بند نہ کر شاید آج رات میرا ابو پلٹ کے آ جائے یہ نہیں جانتا کہ اس نے دنیا سے جانا ہے ابو نے پلٹ کے آنا ہے وہ کون سی چیز تھی کہ آرام کی چار پیسے اٹھا کے اس بچے کی رات میں میں گزر گئی یہ اصل باپ کی محبت ہوا کرتی ہے یہ کسی کے بس کی بات نہیں میرے بھائیوں کبھی ہم نے ماں کی محبت سے دیکھا ہمارے ساتھ پڑھنے والا جوان رات کے اندھیرے میں سفر کیا دوران سفر جا رہا تھا کہ چلتے ہوئے راستے میں نہ جانے کتنے خیال ہوئے صبح سورج طلوع ہوا اپنے گھر میں پہنچا بہت سی عورتیں گھر کے سہن کے اندر مردوں کا بہر خجوم لگا ہوا تھا دیکھ کے پریشان فرار ہو گیا شاید حادثہ ہو گیا ایک جوان مد میں چکا وہ کے قریب آیا اس نے کہا میرا بھائی خبر پہ کام لینا میں تجھے ایک بہت بڑی خبر سنانے لگا ہوں اس کے دیکھے حوصلہ تو پہلے تخت ہو چکا تھا اس نے کہا بھائی کیا کہنا چاہتا ہے اس نے کہا آج رات تیری ماں کا انتقال ہو گیا تیرا انتظار تھا ہم نے فون کیا تو ادھر سے نکلا ہوا تھا ہم دیکھتے تو پہنچے ہم اس کے دفن کا بندوبست کرے دیکھیے ماں کی موت کی اچانک خبر خبر سنی یقیناً انسان کا چھکا تو لگا ہوگا لیکن دیکھیے اپنی خبروشی پہ اپنے آنکھوں پہ ضبط کرتے ہوئے اپنے قدموں کو اٹھایا لوگوں کے قریب سے گزر گیا آنکھوں کی سبوں کو چیرتے ہوئے ماں کے لاشے کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا میری اما رات کے اندھیرے میں جب میں سفر کر رہا تھا باہر سے میرے دل میں خیال آیا میں نے سوچا ادھر سے رات کٹے گی ادھر سے سورج شروع ہوگا میرا قدم دروازے کے اندر ہوگا میری ماں چار پائی پہ بیٹھی ہوگی یا مسلے پہ تصویر کر رہی ہوگی یا کوئی برتن اٹھا کے چہر میں چل رہی ہوگی اللہ کی قسم میرے چہرے بیٹے کو دیکھے گی وہ برتن اس کے ہاتھ سے گرے گا اس کے قدم میری طرف اٹھیں گے میں تیزی سے آگے بڑھوں گا میں اپنے سر کو جتاؤں گا میری ماں بوڑھے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے میرے سر پر رکھے گی میری رات کی تھکاوٹ نیند دور ہو جائے گی مجھے کیا خبر کہ میری ماں دنیا سے جا چکی ہوگی مجھے دنیا کے اندر ابھی کوئی باقی نہ ہوگا جو کبھی مجھے بھی دلاسا دے سکے بیٹیاں کتنی محبت کریں بیوی لاکھ اچھی ہو بہنیں جتنا چاہے پیار کر لے لیکن اللہ نے محبت کا حصہ جو ماں کو دیا وہ دنیا کے کسی اور حصے میں نہ پکا یہ اللہ کی تقسیم تھی گھروں میں دیکھ لو اسی سال کا بوڑھا بزرگ ہوگا گھر والے بابا جی گلی میں جائے بابا جی بازار میں جائے بابا جی دکان پہ جائے بابا جی مسجد میں جائے بابا جی اللہ کی کسم سارے بابا جی کہتے ہیں اپنے گھر میں بات ہوتا ہے اور دیکھیے برام دے کے اندر ایک مٹھی پھلیاں صرف وہ دیکھیے ادھر پڑی ہوگی لیکن اس کے قریب جائے گا وہ بابا جی نہ کہہ کے پکارے گی وہ بیٹا جی کہے گی اپنے قریب بٹھائے گی اس نے چار دفعہ بھی ناشتہ کیا ہو وہ کہے گی بیٹا صبح سے تو نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا اس کی بیٹیاں ہنس رہی گی بہو مذاق اڑائے گی اما جی کیا تو نے کہتی تو ہم نے یہ کام نہ کرنا تھا یہ بابا جی نے تو ناشتہ کیا ہوا ہے لیکن اس کا دل نہیں ابھی ٹکتا وہ بار کا پوچھتی ہے اس کو اس طرح سے چونتی اور چاہتی ہے اور جس طرح دو سال کے بچے کو چونا چاہتا جاتا ہے مدا سبق کیا ہے مدا یہ ہے کہ یہ اصل میں کس سگی ماں ہے اس کے لیے اسی طرح سے ہے میرے بھائیوں اور جس طرح سے اس نے کبھی جنم دیا تھا کبھی گود میں کھا اس کو دودھ پلایا تھا یہ تو عام لوگوں کی باتیں ہیں میں کیوں نہ وہ بات کروں جو اللہ نے کتاب اللہ کے اندر باتیں کی اللہ کا قرآن کہتا ہم نے موسا کی ماں کو اگر دل کو حوصلہ نہ دیا ہوتا اس کا دل سبل نہیں رہا تھا ہم بارشاں انکار کرتے تھے ہم نے انکار کر بھی دیا لیکن وہ پھر بھی پوچھتی تھی اللہ تو نے کہہ دیا کہ موسا کو پانی میں دہا دے دودھ میں بند کر دے یہ پانی تو پھر کے محلہ آپ کی طرف جاتا ہے اللہ اس نے ایک موسا کے قتل کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا ہے میرے موسا کا کیا بنے گا ہم نے کہا پانی میں بہانا تیرا کام ہے واپس لٹانا ہمارا کام ہے تو اپنا کام کر اپنا کام کریں گے نہ اس کے بعد لوگ بھی پریشان نظر آتی تھی لیکن اس کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا اس نے بچے کو سلوک میں بند کیا پانی کی موجوں پہ بہا دیا ادھر دوسرا کام کو تراکی نظر آتے تھے یہ پانی کی موجوں پہ جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بچی وہ شہر پہ چلتی جا رہی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بار سا آگ چرا کے وہ دیکھے کوئی دیکھ نہ لے وہ بار بار سندو کو دیکھتی ہے یہ بڑا سبق کیا ہے یہ کون سی لڑکی ہے اور جس کو ساحل پہ آپ کسی نے چلنے پہ مجبور کر دیا یہ دیکھیے اصل میں موسا کی سبھی بحث تھی نہ جس کو ساحل کی پرواہ نہ جس کو دل کی پرواہ نہ جس کو رات کی پرواہ نہ پھر کی شکل کی پرواہ خاطر دلائی وہ اپنے دیر کی محبت کے اندر یہاں تک وہ کے محلہ پہنچا ادھر بچی بھی کھڑی دیکھ کے کہ یار اب تیرا فیصلہ کیا ہوگا وہ صندوق کو کسی نے پکڑا جا کے کے آسیا سامنے رکھ دیا صندوق کھیلا منہ ساتھی شکل میں خوبصورت کھیلتا ہوا بچہ تھا وہ خوبصورت کیا ہوتا جس کو اللہ نے اپنا نبی مقرر کرنا تھا اب آسیا کے دل میں خیال آیا پھر بھی پہنچ گیا بچے کے چلتے چہرے سے نگاہ ہو کر جاتا ہے آسیا کیا کہ کے فران بات سن لے ہم بڑھاپے میں پہنچیں گے یہ بچہ جوانی کے پروان چلے گا ہماری اولاد نہیں یہ ہمارے بڑھاپے میں کام آئے گا کیوں نہ ہو کہ اپنا بیٹا بنا لے اور نہیں آسیا جاتی تھی فران نہ جاتا تھا کہ آسیا اس کی جگہ سے تیرا مقدس سمجھ جائے گا اور اب تجھے جنت الفردوس سے ایسی نعمت دے گا اللہ تجھے قیامت کے بعد امام ابیا کی نگاہ کے اندر کر دے گا آسیا کو کیا خبر تھی کہ اس بچے کے ساتھ اللہ نے میری قسمت کو خراب دینا ہے فرعون کو کیا خبر تھا یہ میرے لیے عبرت کا نشان بننا ہے بہر سال فرعون نے اپنی زبان سے کہا کہا آج میں مجھے ڈر لگتا ہے یہ کل کہیں دیکھے موسا نہ بن جائے اس نے کہا جادوگروں نے ایک بات تیرے دماغ سے سوار کر دی اور بچہ تجھے موسا نظر آتا ہے اس نے کہا تیرے تو کہتی ہے میں مان جاتا ہوں اور جلدی کرو ایمان کرو کوئی ڈائیا آئے اس بچے کو دور کرے نہ جانے وہ کتنی سالم میں ہے ہر جس نے سدوک میں بند کر کے پانی کے اندر بہا دیا وہ نہیں جانتا تھا وہ ماں سالم نہیں ہے یہ تیرے ظلم کی وجہ سے ہوا ہے لیکن اب رب تجھے تیرے ظلم کا مزہ اسی سے سکھانا چاہتا ہے جس وقت یہ معاملہ ہوا اعلان عورت سے جمع ہوئی ہر عورت کی خواہش تھی کاش کہ یہ بچہ میرا دودھ پیے بادشاہ کا قرب مل جائے گا دنیا سمر جائے گی لوگوں کے اندر شہرت ہوگی میں رات چلوں گی لوگ اشارے کریں گے یہ اپنا عورت ہے جو بادشاہ کے بچے کو دودھ پلاتی ہے لیکن موسا علیہ السلام کیسے کسی عورت کا دودھ پیے وہ بابا تو پیچھے اس اس کے نے کی ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ کسی کی چھاتی کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں اب دنیا پریشان ہے نقد کا بادشاہ کا حیران ہے آپ کیا غم ہے بچی دیکھ کے خوش ہو رہی ہے کہ یا اللہ اب تیرے بابے نظر آنا شروع ہو گئے اس نے ماں کا غریبت جانا وہ دوڑ کے آگے آئی اس نے بادشاہ اگر اجازت دے میں اسی عورت کے پاس لے جاتی ہوں یقیناً یہ بچہ اس عورت کا دودھ پیے گا وہ سوال کر سکتا تھا اصل کے اندر کو پتا نہ چلا کہ تجھے کیا خبر یہ اس عورت کا دودھ پیے گا اس نے کہا جلدی کر اس کے ساتھ جائے کوئی عورت گود میں اٹھا لے جلدی پہنچ جائے کسی طرح سے کام بن جائے جا تو میرا فوجی جائے میرے کھاواری جائے میرا درباری جا کے وہ گھر دیکھ لو اگر اس کا یہ دودھ پیے میں اس سے دیکھے وظیفے کا بندوبست کر دوں گا بچی آگے آگے اور جس کا ویر گیا موقع پہ تھا آیا کسی کی گود کے اندر ہے اب بھی گاؤں بستی کے قریب پڑتی ہے وہ بچی دوڑ کے اپنے گھر میں داخل ہوئی وہ ماں جس نے دیکھے اپنے بیٹے کو گراؤ میں بہانے کے بعد نیو کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈال کے نہ دیکھا تھا پر بابا ہوا سے بھی کھٹ کراتا وہ دوڑ کے دروازے پہ آ جاتی شاید کہ میرا منہ پلٹ کے آ گیا ہوگا اللہ ضرور پلٹ کے آئے گا لیکن اللہ کا پلنا کیسا ہوگا وہ تو پھر کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اللہ وہ تو چلنا دوڑنا نہیں جاتا اللہ کی بہن بھی دیکھ رہا ساتھ نکل گئی ہے وہ کام اس کے ہاتھوں میں دے گا یا اللہ اب کیا بننے والا ہے اللہ کہیں اور امتحان آ رہے وہ ماں بے قرار کھڑی دوڑ کی جا رہی ہے وہ موسا کی اما ہی جانتی ہوگی اور جس کی گوشت میں موسا پڑھ کے آئے ہوں گے بچی نے کہا اللہ خوش ہوگا اللہ نے اپنے وعدے کو پھر سے پورا کر دیا اللہ نے میرا ویر تیرا لگتے جگر تیری گود میں لٹا دیا میں آگے بڑی عورت نے بچہ پکڑا اس نے دودھ پلایا امام الانبیاء محمد رسول اللہ کو فرمایا کرتے تھے موسا کی ماں کیسی عجیب مزدور تھی دودھ اپنے لگتے جگر کو پلا کرتی تھی آنکھیں اپنی ٹھنڈی کرتی تھی اپنی چھاتی کو سکون دیتی تھی اس کی بہن اپنے ویر سے کھیلتی تھی ہر مہینے دروازہ کرتا ہے کون مجھے بادشاہ نے بھیجا کس لیے آپ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں میں اس کا وظیفہ دینے کے لیے آیا ہوں دودھ اپنے بیٹے کو پلاتی رہی اس کا وظیفہ کھلاؤں دیتا رہا جب رب فیصلے کرنے پر آتا ہے اللہ کی قسم پھر وہ موسا کو دیکھیے فرون کے ہاتھوں پہ جمان کرتا ہے فرون کے ہاتھوں پہ کون ہے جو اس کے فیصلوں میں رکاوٹ بن سکے کون ہے جو اس کے فیصلوں کو تبدیل کر سکے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرنے سے میرے وہ چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو ہلاک کروا دیتا ہے وہ جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے دین کا کام لیتا ہے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو یا اللہ ہم سے بھی اپنے دین کا کام لینا اللہ گنا ہے اللہ پتا کر رہے ہیں اللہ تیرے بندے ہیں تیری راہ کے اندر نکلے ہیں اللہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ اپنے دین سے رب نہ کر دینا یا اللہ ہماری کی وجہ سے جہاں کیا کی نعمت ہم سے نہ چھین لینا اللہ ہمارے گناہ غلطیوں کی وجہ سے ہمیں دین سے دور نہ کر دینا اللہ کو ناقل کیا ہو گئے انسان سے اللہ اللہ کی طالب ہے کے اندر آئے ہیں اللہ اپنی جان جواب جوانیاں لے کے آئے ہیں اللہ اپنے کو پیش کرتے ہیں لیکن رہ گئی اللہ سے کہ دنیا نہیں مکان کوٹ کیوں کہ نہیں کسی چیز کی چاہ گئی چاہتا تو اللہ اس بات کی ہے کفر مٹ جائے اسلام خالق آ جائے اللہ مال جاتا تو جائے اولاد جاتی تو جائے اللہ جوانی کرتی ہے تو کر جائے اگر پیسے بھائی اللہ شہید ہوتے تو ہو جائے کچھ ان چیز کی پرواہ نہیں ہے اللہ پرواہ اس بات کی ہماری جوانیوں کے ہوتے ہوئے اللہ تیرا اسلام مخلوط رہ جائے اللہ ہم کو چاہتے اسلام خالق آ جائے کفر مٹ جائے اور اسلام ہو جائے اللہ دلوں میں یہی چاہتے کہ دیکھے جوانیاں لگ جائیں شہادت کی موت آ جائے اللہ تیری رضا مل جائے اللہ تیرے نکل کر بہت سے تیرے مہمان بن جائے اللہ ان حضرتوں کے اپنے گھروں کو برادریوں کو علاقوں کو ارمان حضرتوں کو یا اللہ سارا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں اللہ نے یہ نقشہ قطع اللہ کے اندر پیش کیا فرما لل فکران مہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم وانوارهم يتقون فضل من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون اللہ کہتے اپنے گھروں کو چھوڑنے والے مارے مارے پھرنے والے کسی چیز کی پرواہ نہ کرنے والے کسی نے اس کو دنیا کی طرف بگانا کر دیا اور پھر ان کی طرف سے جواب دیتے ہیں پر اصل میں یہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں رب کی مدد کرنا چاہتے ہیں رب کی مدد کیا ہے کہ دین کی مدد کے لیے کھڑے ہونا اللہ فرماتے اولا یہی لوگ تو سچے ہیں اللہ پھر ان کی خوبیاں عرصے کتاب اللہ کے اندر بیان کرتے ہیں میرے بھائیوں گزارش کر رہا تھا کبھی شاید آپ نے اس بات کو بھی پڑھا ہوگا کہ اللہ کا ایک نبی جس کے دس گیارہ کڑیل جوان سالہ بیٹے وہ آنکھوں کے سامنے فقط ایک بیٹا آنکھوں سے جدا ہوا فقط ایک بیٹا اللہ نے اس کو تخت میں بٹھا دیا وقت کا بات کا بنایا لوگ اس کے پاس بھیت مانگ جاتے ہیں کیونکہ باپ کے علم میں اتنا کم صبح ہوا اتنا رویا اتنا رویا یہاں تک کہ وہاں وقت یوسف یوسف ہو رہی ہے اہل خانہ بھی تن آ کے پوچھتے تجھے یوسف کے علاوہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو دیکھیے اس کا جواب دیتے جس کو اللہ نے کتاب اللہ میں جگہ دی فرمانے لگے انما اشکو بسی اللہ کیا میں اپنے رب کے سامنے اپنے غم بھی بیان نہیں کر سکتا ایک بیٹے کی جدائی نے اتنا غم زدہ کر دیا کہ باپ کی آنکھیں سفید ہوگی باپ نبینا ہو گیا میرے بھائیوں بیٹا کا باپ کیا ہے باپ جدائی کے اندر نبینا ہو گیا ہے ذرا سوچو کسی اس باپ کی شاپ کو کبھی کھڑی ہوئے سامنے لاؤ جس کا بیٹا یقیناً دشمن کے نرگے کے اندر ہے باپ آنکھوں سے دیکھتا ہے پلاس کے ساتھ بیٹے کے ناخن اکھاڑے جا رہے ہیں ماں دیکھتی ہے کہ اس کے لتے جگر کے جسم کے اندر کیل کھانسے جا رہے ہیں بہن دیکھتی ہے اس کے بھائی کو کپڑے اتار کے پانی میں پھینک کے کرم لگا دیا جاتا ہے وہ سارا کچھ دیکھے ان کی رات کیسی ہوگی ان کی صبح شام کیسی ہوگی جب میں اپنے دفتر خان سے بیٹھتا ہوں میرا ایک معیار ہوتا ہے مجھے یہ چاہیے میں شام کو یہ پکڑا چاہیے میرے گھر کی فراڈ صبح کی یہ ہونی چاہیے میں کھانے کپڑوں پر جوتوں پر تبصرے کرنے والا اسی چیز کو میں آپ بنانے والا کبھی میں نے نہ سوچا کہ جو آج دشمن کے مرغے میں میرے بھائی بیٹے ہیں وہ اللہ کے دین دخل دو کے لیے نکلے تھے ان کی شام کیسی ہوگی ان کا کھانا کون معیار سے اترتا ہوگا ان کا بستر کون بچھاتا ہوگا وہ کون ہوگا جو ان کو حوصلہ گراسا دیتا ہوگا کبھی میں نے بھی ان کو اپنی خوشی میں شریک کیا اور میرے بھائیوں شاید میں وہ میں یاد ہوں ایک عید کے موقع پر مجلہ دعوی میں ایک تحریر شاہ ہوئی تھی شاید کسی بھائی کی نظر سے گزری ہو ایک ماں جس کا بیٹا وہ دشمن کی قید کے اندر تھا اس نے شہید کی بہن کو خط لکھا کہا بیٹی عید قریب آ رہی ہے اور خوشی کے موقع پہ کبھی گھن تازہ ہو جایا کرتے ہیں پھر سے زخم یہ تازہ ہو جاتے ہیں اگر تیری ماں کو اپنا لگتے اپنا شہید بیٹا اور اس کے زخم یاد آ جائیں تو دیکھیے پھر ہم جیسی ماں ماں کو کو سامنے لا کے اپنی دراصا دینا جنہوں نے اپنے شیر دل بیٹوں کو قسم پہنا کے دشمن کے مقابلے میں شہادتوں کی نروانہ روانہ کیا تھا لیکن اللہ سے ابھی ان کی قربانی منظور نہ تھی وہ آج دشمن کی قید کے اندر ہیں وہ مائیں اپنے کمزور ہاتھوں کے ساتھ اور جیلوں کی سلاخوں کے توڑے پر طاقت نہیں ہے کہ اپنے بیٹوں کو جا کے چھڑوائے لیکن ان کے مزدور آپ آسمانوں کی طرف اٹھتے ہیں وہ یہ نہیں کہتی کہ اللہ ہمارے بیٹے وہ کیا سے پکٹ رہا ہو جائے بلکہ وہ کے بات بھی کہتے اللہ کیا جیسے چھوٹ کے وہ شہادت کی موت پالے لیکن نہ جانے ان کی دعائیں اللہ کب قبول کرے گا کبھی ان ماؤں کو بھی اس بات پہ سامنے لانا کبھی ہم نے بھی اس بات سے اس بات کا سوال کیا ہو کبھی ہم نے اس بات کو سوچا میرے بھائیوں اس بات کے ساتھ جو گزارش کرنا مقصود تھی دیکھیے بات بہت مقصود نہ تھی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ والدین کی محبت ہوا کرتی ہے اولاد کا پیار مجبور کر دیتا ہے میں تو فقط یہ مختار کرنا چاہتا تھا کہ اگر اللہ کی محبت دل میں غالب آ جائے نہ جہاز کے اندر والدین کی محبت نہ اولاد کی محبت نہ بھائی بہنوں کی محبت نہ کاروبار کی محبت نہ بنیادی محبت کچھ رکاوٹ نہیں بڑا کرتی یہ رکاوٹ ضرور ہے لیکن فقط اس وقت تلک ہے اور جب تک اللہ کی محبت غالب نہیں آتی جب اللہ کی محبت غالب آتی ہے پھر ان تمام محبتوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے آپ دیکھیے کل کے وہ حالات آپ کے سامنے ہوں گے کبھی وہ کھڑی اور وقت بھی تھا کہ ایک میدان کے اندر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرما تھے آپ کے سامنے ستر ہوئے لاشیں پڑے ہوئے تھے ان میں ایک ایسی لاش بھی تھی جس کو دشمنوں نے مسئلہ کیا یہاں تک اس کی آنکھیں نکال دی اس کے کان اور ناک کو کاٹ دیا اور دیا اور عورت آئی آ کے کہا اللہ کے نبی کے چاہیے میں اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھنا چاہتی ہوں جواب نے کہا یہ بہن ہے یہ دیکھے برداشت نہ کر سکے گی اس کو روک دیجیے دوبارہ پھر فرار ہوا پھر سے یہی جواب دلا اس عورت کو پیغام بھیجا میرے نبی سے جا کے یہ بات کہہ دو میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا کل سید شہبا نے دودھ پیا تھا میں دیکھے اس بات کے لیے کہ اللہ نے آج مجھے ایک شہید کی بہن بنا دیا ہے آپ کے سامنے یہ واقعات ضرور ہوں گے آخر وہ بھی تو ماں تھی جو اپنے چار جواب سرب بیٹوں کو لے کے کے میدان کی طرف آگے بڑھی سامنے میدان ایک کمتل تھا آپ دیکھیں پتا تھا تھوڑی دیر کے بعد تلواریں نکلے گی اور آپس میں لاشیں تڑتیں گے جوانوں کی کھوپیاں کٹیں گی لیکن نہ اپنے بیٹوں کو سامنے بنا کے وہ کیسا عجیب درد دیکھتی ہے وہ کیسی تقریر کرتی ہے کہتی میرے بیٹے میں نے کبھی بھی اپنے خانے کی سے بات نہیں آنے دیا میں نے کبھی اپنے بھائیوں پر سوا نہیں ہونے دیا میں نے کبھی بھی اپنے باپ کو دیکھے اس کو کبھی بھی میں نے تیرے سوال نہ کیا تم نے سیور نہ کر دودھ پیا ہے میں نے تمہیں دودھ کس لیے پلایا تھا تاکہ تم جوانی کے پرواز چلو اللہ کے دین کو تمہاری جوانی ضرورت پڑے تم آگے بڑھو جانو پہ کھیل کے اس بات کے تحت تک چلیے یہ کام کر گزرو آج میں کھڑی اور وقت آ چکا ہے اگر تم نے وفا نہ کی کیا نہ دن ہوگا تمہارا گربان میرا ہاتھ ہوگا میں تمہیں دودھ معاف نہیں کرو گی نہ درد دینے کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتی ہے یا یعنی پھر اللہ کا تاب اللہ میں فرماتے ہیں یا یو حلین آمنو اس دن وہ سا دن وہ رابط وہ قتل لو نہ اللہ تم سے ہوں اللہ فرماتے ایمان ایماندار صبر کرو صبر کی تلقین کرو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ ڈرتے کے چلے جاؤ یقین دنیا اور آخرت میں اللہ تمہیں کاپ جات کر دے گا ماتا یہ دیکھے انہوں نے خطبہ سنا اپنی ماں کا در تقریر سننے کی دیر ہے تو مارے پہلے سے ہاتھوں میں کھانے ہوئے تھے چاچا کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں ماں کا مقابلہ سخت ہوتا ہے ماں انتظار کرتی ہے ایک آنے والے نے آ کے کہا اما تجھے اس بات کے انتظار میں ہے تو ان میں ایک پلٹ کے آئے تجھے کم سے کم گھر پہنچا دے ان میں ایک پلٹ کے آئے کم سے کم تیرے بھاتے میں کام آئے ایک ان میں پڑھ کے آئے تیرا بھی سہارا بن جائے لیکن میری آنکھوں نے دیکھا وہ تیرے چاروں بیٹے اللہ کے راہ میں شہید ہو چکے ہیں وہ چاروں کے چارے لاش کی شکل میں پڑے ہوئے تھے میں نے اپنی نگاہوں کو آسمانوں کی طرف اٹھایا کہا الحمد للہ اللہ بھی شرف علی بھی قتل ہے میں تعریف کرتی اس اللہ کی جس نے چار بیٹوں کی شہادت کے ساتھ مجھے اتنا عظیم کر دیا میں کہا اس لائق کہ اگر اللہ مجھے یہ سادہ نہ دیتا اللہ نے میرے چار بیٹے اپنی راہ میں قبول کر لیے میں چار بیٹوں کی شہید بیٹوں کی ماں بن گئی یہ تو اس سے بڑھ کے میرے لیے سادت اور مقدر کی بات کیا ہو سکتی ہے میں یہ الفاظ کہتی ہے لیکن میرے بھائیوں یہ باتیں کل کے ساتھ ساتھ نہیں اور جن کو آج سے یہ باتیں سمجھ آئی ان کے انداز سے زندگی بدل گئے اور پیچھے ان کے انداز قربانیاں بدل گئے ان کے خیالات جذبات بدل گئے ان کا تازہ سوچ تبدیل ہوا اگر کل کو چیزیں دیکھی تھی آج بھی شاید کبھی آپ اس پہ غور کر لو اور اس کے ساتھ یہ عرض کرتا چلا جو میرے بھائیو آج ہمیں جہاز سے تاخیر ہو گئی اللہ کی قسم اس سے بہت پہلے ہمیں جہاز کے اندر قدم رکھ دینا چاہیے تھا ہمیں اس وقت جہاز کے لیے کھڑے ہونا ضروری تھا میں آج کی بات نہیں کرتا میں تو کل کی بات کرتا ہوں اور جس وقت رو مسی درندوں نے جو کہ افغانستان کے اندر قدم رکھا تھا وہ ہمارے دینی بھائی تھے ہم مسلمان تھے ہمارا فرض تھا ان کی مدد کرتے اور جب ان پہ دیکھے ستم کے پہاڑ ٹوٹے وہ آپ کی گاؤں بستیاں وہ قبریں وہ اس کی یاد دلاتی ہے ایک گاؤں بستی میں آ کے وہ ظالم لوگوں کو جمع کرتے بمباری کرتے اور سینکڑوں کی تعداد کے اندر لوگوں کو وہ پڑتے ہوئے لاشوں کو کیا کیا کرتے تھے وہ دیکھے بلڈوزر آتا وہ گرا کھوچے وہ کسی میں چار سو کسی میں چھ سو کسی میں نو سو افراد اسی طرح طرح کے اوپر سے مٹی بھی راز دیتے تھے یہ دیکھے اس وقت ہمیں بھی پتا تھا ہمارا فرض بنتا تھا ہم نکلتے اگر ہم نہیں نکل سکے ہم نے یقیناً تاخیر کی ہے ہم سے پتا ہی سستی ہوئی ہے شاید کہ ہماری لا علمی غلط آئی ہے اللہ ہمیں اس گناہ اور غلطی کو معاف کروا دے چلو کل تو سستی کتا ہی کہو گے لا علمی کی بات کرو گے کم عمری کم سنی کو آڑے لاؤ گے لیکن آج کون سی چیز تمہارے لیے رکاوٹ ہوگی تمہارے گھر کے اندر جہاں ہاتھ کھڑا ہوا دشمن سالموں نے گھر گھر مسلمانوں کے قدم رکھ دیا جدھر چوک سے تبھی سے تب ظلم ظلم آہے تمہارے کانوں سے باتیں کر کرتی ہے رب کو کیا منہ دکھا دے کیا جواب دے دے کہ یا اللہ جس وقت کشمیر فلسطین چیٹیا کے اندر جو ہاتھ کھڑا ہوا اللہ جس وقت انڈونیشیا کے اندر ظلم اور ستم کی داستانیں لکھی جا رہی تھی میں نے اپنی جوانی کو کس کھاتے کے اندر لایا میرے بھائیو جوانی اللہ کی طرف سے امانت مار اللہ کی طرف سے امانت اولاد اللہ کی طرف سے امانت اللہ کی قسم یہ جوانیاں نہیں بھی لٹائے گا پھر بھی لٹ جائیں گے وہ آج برے نظر آتے کبھی ان پہ بھی جوانیاں ہوا کرتی تھی نہ جوانی رہنے کی چیز نہ مال اولاد کچھ بھی رہنے کی چیزیں نہیں لیکن کتنا مقدر اب کی بات ہوگی اگر کسی کے ساتھ آپ ان چیزوں کو اللہ کے لیے پیش کر دیں گے اللہ تمہیں جنت الفرداس کا مہمان بنا دے اللہ اکبر سبحان اور جس وقت یہ معاملہ ہوا میرے بھائیوں گزارش کر رہا تھا کہ آپ بھی جن لوگوں کو دیکھیے اور کل کا تقابل کیجئے اگر سے غلطی اور سستی ہو ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے میں اپنی طرف سے نہیں صحابہ کرام رسمان اللہ اجمائی کی زندگیوں سے میں حل ڈھونڈ کے آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کبھی وہ کھڑی اور وقت تھا ایک صحابی بدر کی جنگ سے پیچھے رہے پیچھے رہنے کی وجہ سب کیا تھی کہ دیکھیے ادھر سے پانچ سنار کا مقابلہ ہونا ہے اگر میں نہ بھی گیا تو پھر کیا کافل ڈوٹے کی مات ہے مال کے بعد کافی بات رکی ہے لیکن جب صحابی کو پتا چلا ادھر مار کا مقابلہ ہوا اور دیکھیے اللہ نے بدر کے اندر مسلمانوں کو کل دھوکہ دیا پاپروں کو ذلیل کر دیا ان کے کتنے افراد کو تڑپا دیا ابو چاہ جیسے لوگوں کے لاشیں تڑپ اٹھے اللہ نے گارنٹی دے دی رسی اللہ عنہ ورضو ان نبوت والی جماعت سے ان کی کامیابی کے اعلان کر چکے وہ صحابی دل میں خیال آتا ہے اپنی بات اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے اپنے نبی کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ کہتا کیا ہے کہ اللہ کبھی وہ کھڑی اور وقت آئے گا اللہ پھر تو دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں میں نے لوگوں کو دکھلانا کہ لوگ نہ دیکھے تو کیا ہوگا اللہ تو دیکھے گا صحابہ یقول غیر رہا پھر دل میں خیال آیا کوئی ایسی زبان سے بات نہ نکل جائے جو اللہ کو پسند نہ لگتی ہو ابھی انتظار میں تھا کوئی زیادہ وقت نہ گزرا تھا عہد کا اعلان ہو گیا اس کے کانوں سے آواز آئی کہ عہد کا اعلان ہوا ہے اپنے گھر میں دوڑتا ہوا گیا تلوار نیا سے نکالی ننگی تلوار لے کے مدینے کی گلیوں کے اندر دوڑ رہا تھا ایمان ہو تو ایسا رب کے ساتھ تعلق ہو تو ایسا رب کے ساتھ یقین ہو تو ایسا کبھی جینا ہو تو ایسا کبھی شہادت ہو تو ایسی کبھی دیکھے ایسی زمانی گزارنے والا ابھی مدینے کی گلیوں کے اندر ہے ابھی دیکھے عہد کے مدار کے اندر نہیں پہنچا سکتا لیکن اپنی زبان سے الفاظ کیا کہتا ہے کسی صحابی نے سوال کیا پوچھا میرے بھائی لنگی سردار آپ آپ کے اندر یہ تیس پوار بھی لے کے بہ رہے ہو اس کا جواب سنیے آج اسے جواب کیا دیا آپ دیکھیے عہد کی جانب اشارہ کرتا ہے ابھی مار کا مقابلہ شروع نہیں ہوا ابھی سفید نہیں بنی ابھی نہ جانے کیا ہو تو کیا نہیں اللہ کو حال معلوم ہے لیکن رب کے ساتھ اتنا یقین ہے عہد کی جانب آپ اٹھا کے کہتا ہے جنت آپ عہد کی جانب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اس کو پانے کے لیے جا رہی آج میرے بھائیوں میں کس جہاد کی بات کرتا ہوں اور جس کو رب نے جنت قرار دیا میں کس جہاد کی بات کرتا ہوں اور جس کے لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں اٹھایا کہ اٹھو جا کے دشمن کا مقابلہ کرو آپ نے فرمایا اٹھو ایسی جنت کے لیے جس کی چڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے جس کی لمبائی کا کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا میں تو اس جہاد کی بات کرتا ہوں اور جس کے امام الانبیاء نے جنت کرا دیا میں تو اس جہاد کی بات کرتا ہوں اور جس کو صحابہ نے جنت کرا دیا میں تو اس جہاد کی بات کرتا ہوں اور جس کو کامیابی اور کامرانی کرا دیا میں تو اس جہاد کی بات کرتا ہوں اور جس کے لیے صحابہ اپنی مٹھی گلی کے اندر کھجور پکڑ کے کھجور کھانے میں تاخیر سمجھتے تھے کھجور کو کھا کے جنت کے فائدے کے لیے اپنی تلوار پکڑ کے اور دشمن کی کھوپیوں کو کاٹتے ہوئے شہادت کی موت پاتے اور جنت کے وارث بنا کرتے تھے جس کے بارے میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا اٹھو ایسی جنت کے لیے جس کی چڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے جس کی لمبائی کا اندازہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیو میں نے تقابل کیا کہ آپ بھی دیکھ لو ایک جوان بادی کے اندر جموں کے اندر کسی مار کے مقابلے میں گیا دو تین چار پانچ سال کے بعد اللہ نے شہادت کی موت دی وسیع نامہ لکھ کے گیا تھا کہ پانچ سال پہلے وہ گھر میں پہنچا نماز جناب کے اندر بس نامہ پڑھ کے سنا جاتا لکھا کیا ہے کہا ابا جی اب دیکھیے یہ کاغذ کا ٹکڑا جب تیرے ہاتھ میں آئے گا میں انشاءاللہ جنت کا وارث بن چکا ہوں وہ تو اسے پانچ سال پہلے بھی اس بات کو جانتا تھا میرے بھائیوں کہ میں جس راستے پر چلا چلاؤں انشاءاللہ یہ جنت کے راستے ہیں رب کے دیدار کے راستے ہیں اللہ کے رضا کے راستے ہیں اس امید پر اس یقین پر وہ نکلا تھا جا کے بار کا مقابلہ اس نے خرپا کیا تھا میں دیکھیے ایسی بات کے لیے اسی معاملے کے لیے نکلا تھا اور آج کے لیے ہم اپنے یقین اور وصول کو ہم بھی آئے کتنے لوگ ان راستوں سے آئے اللہ کی قسم ان میں سے کتنے آگے نکل گئے وہ ان راستوں پہ پلٹ کے نہ گئے انہوں نے بھی یہی جملہ کہا ہم نے بھی یہی جملہ کہا ہم نے کہا ہم کل یہ پرسوں دن اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہم بھی اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں لیکن لیکن میرے وہ گھر گھر کے ہم نے دنیا کے گھر کی بات کی انہوں نے رب کے جنت کے گھر کی بات کی اور دیکھیے میں صحابی کی بات کر رہا تھا کہ ابھی مدینے کی گلیوں کے اندر ہر کہتا کہ ایک شہید کے جنازے کے لیے ایک بزرگ تو وہ بتلا رہے تھے شاید آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی عید الفطر کا دن تھا چھ جوان اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ ابو آسم سرگودے کا رہنے والا ابو آزاد کشمیر وہ دیکھے میر سے اٹھنے والا ابو کتابہ وہ احمد پور سرکیا سے آنے والا یہ مختلف دور دراز علاقوں سے مختلف صوبوں سے آنے والے جوان جس وقت میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں نار کا مقابلہ ہوا عید کا دن تھا چھ بھائیوں کی شہادت کی خبر سننے میں آئی میرے دل میں آپ کی طرح خیال آیا یا اللہ عید کا دن ہے تو شہاتے اللہ خوشی ہے تو شہاتے اللہ کا چاہتے یا میں عید کے دن بھی چاہتے ہوگی لیکن یہ بات سمجھ آئی تو ابو آسم شہید رحمت اللہ علیہ کے جناتے میں جا کے سمجھ آئی بزرگ نے جناب پڑھا واپس ہاں جانا چاہا شہید کی اما نے کہا میرے بھائی سے کہو میری بات سن کے لائے اب جو گھر میں قدیم لگا ہوا تھا وہ کہتے میں بھی گھر کے اندر پہنچا میں نے پردے کے لیے کہا آپ نے پردے کا استعمال کیا اور شہید کی اما کہنے لگی میرے بھائی دن میں یہ خیال نہ لانا یہ عید کے دن شہادت کیوں ہوئی ہے اللہ کی قسم یہ عید کے دن شہادت کیوں نہ ہوتی وہ پھر واقعہ بیان کرتی ہے کہ ہم میرا بیٹا سارا فاصلہ کر کے وہ پلٹ کے آیا کہا کہ عشا کی نماز سے فارغ ہم دونوں ہوئے میری چار پائی پہ آ کے بیٹھ گیا میرے پاؤں کو دبانا شروع کر دیا میرے ساتھ باتیں کیے جا رہا تھا آدھی رات کے بعد کا وقت ہوا وہ مجھ سے جاتا چاہتا تھا وہ بادی میں پڑھنا چاہتا تھا میں کچھ تاخیر چاہتی تھی اس کے دلال کبھی نظر آئے میں نے خوشی کے ساتھ اجازت دی اس نے کہا اما یہ کوئی اجازت نہیں تو نے دبا سے کہا جا چلا جا میرے ساتھ ایک بات آ کر میں نے دل میں خیال کیا میرا بیٹا کتنا سادہ ہے یا اللہ یہ مجھ سے کس بات کا وعدہ لے گا یہ مجھے یہ کہے گا اما میں مار کے مقابلے کے لیے جاؤں گا تو میرے لیے دعا کرتی رہنا اللہ کی قسم مائیں بھی کبھی اپنے بیٹوں کو بھولا کرتی ہے اگر یہ لفظ جگر نہ بھی کہے تو میں نے پھر بھی دعا کرنی ہے یا اللہ مجھ سے کس بات کا وعدہ لے گا میں نے اپنے بیٹے کی سادگی کو مد نظر رکھے میں نے کہا بیٹا کہو کیا وعدہ لینا چاہتے ہو اس نے کہا اما کو لمبی چوڑی بات نہیں ہے وعدہ اس بات کروں گا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سفید بالوں کی لاز رکھتا ہے یہ ہاتھ جب آسمانوں کی طرف اٹھتے ہیں اللہ فرما آتے ہیں مجھے شرم آتی ہے ان ہاتھوں کو خالی لٹا دوں میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی ہے ناردن کی دعا دیکھیں اولاد کے بارے میں قبول ہوتی ہے میں نے سنا ہے آدھی رات کے بعد قبولیت کا وقت آتا ہے اللہ آسمان دنیا سے آ کے آواز دیتے ہیں تو میری ماں ہے میں تیرا مستری ہوں میں باتی میں جاؤں گا اللہ کرے وہ تیری زندگی میں اگر وہ رات آئے اور جس سے لوگ چاند رات سمجھتے ہیں لوگ بازاروں میں خاص چھاڑنے کے لیے لوگ بےچارے خرید و فروخت کے لیے لوگ کھانے پینے کی راہ میں بہ جاتے ہیں لیکن میری اما جی کو کام نہ کرنا چور کھانے پینے کپڑوں کی پرواہ نہ کرنا اور تو رات آدھی رات کے بعد کا وقت ہو چاند رات ہو اللہ آسمان دنیا پہ ہو تیرا بیٹا داتی میں مار کر گری ہو میں اللہ کی قسم کسی کر کے اندر گھسوں گا میری ماں تم مسلح پہ رات گزار دینا تو میری شہادت کی دعا کر دینا میرے ساتھ اس بات کا وعدہ کر لے اللہ کہتی میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ وعدہ کیا بیٹا میں انتظار کروں گی میں ڈیڑھ سال تک انتظار کرتی رہی آخر وقت خرید وقت آ گیا کہتی میں نے رمضان راتوں کو چٹ کے بیٹے کے لیے دعائیں کی آخر میں بات آئی اللہ کی قسم نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی پرواہ نہ کپڑے جوتوں کے اندر مت ہو گئی میں رات اس لیے نہ سوئی کہیں ایسا لوگ مجھے جاگ نہ آئے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا بابا درمیان میں رہ جائے آدھی رات کے بعد کا وقت ہوا مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے جھنجھیڑ کے سوال کیا ہے ابو آسم کی اماں تو کیوں نہیں آرام کرتی تو کیا کہنا چاہتی ہے میں نے جلدی سے اپنے سر کو سجدے میں رکھا میرے ہاتھوں کو آسمان کی طرف آیا میں نے کہا اللہ میں انتظار کرتی تھی میرا وقت آسمان دنیا پہ آئے میں اپنے نقص جگہ کے ساتھ کیے ہوا دادا پورا کر دوں میرے بیٹے کے ساتھ دادا کیا تھا یا اللہ آج اس کو شہادت کی موت دے رہے میرے آپ آسمانوں کی طرف تھے اللہ آسمان دنیا پہ تھا میرا اپنے دادا کو پورا کرنے کے لیے وہ بابی کے اندر کل کے اندر گھس چکا تھا ہم فجر کی نماز سے اٹھے ہم نے عید کی تیاری کا خیال سہنے پہ تھا ہم عید کی تیاری کر رہے تھے وہ جناب مار کا مقابلہ کر رہے تھے میں اپنے بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں تھا وہ مار کے مقابلے کے اندر تھے میں اپنے بچوں کو انگلی لگا کے عیدگاہ کی طرف گیا اور کا جاری رہا میں میں نے عید کی نماز پڑھی ان کا مارکیٹ جاری رہا میں پڑھ کے آیا ان کا مارکیٹ جاری تھا میں نے شہر پڑھی ان کا مارکیٹ جاری تھا ہم نے عید ڈنر کیا ان کا مارکیٹ جاری تھا شام ہوتی چلی گئی ان کا مارکیٹ جاری رہا یہاں تلا کے سورج غروب ہو گیا اور دن دیکھے ختم ہو گیا دن کے ختم ہونے کے بعد رات شروع ہو گئی اللہ نے چھ کو شہادت کی ماں دے کے اپنے پاس بنا میری راہ میں آنے والوں میری خاطر اپنی جوانی اور جانوں کو لٹانے والوں یہ عید کا دن ہے آپ کسی کا کھانا کسی کی بہن ماں بیٹی نے تیار کیا ہوگا آپ کسی نے ملاقات اپنے پتا کے ساتھ ماموں کے ساتھ دوست کا سے کی ہوگی میری رات میں کرتے مانو اگر تمہاری ملاقات ہوگی تو آپ اچھے والے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی میرے بھائیوں میں نے گزار کی وہ صحابی یہ بات کہہ کے میں اپن ری ہر جنا کے آواز دے کے وہ یہاں تلا کے آگے بڑھا جا کے مار کے مقابلے کے اندر اس نے حصہ لیا مقابلہ ادھر شروع ہوتا ہے مقابلہ پانے کی دیر ہے آپ دیکھیں وہ سب تر پڑتے ہوئے لاشے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی حالت میں تھے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے چہرے پہ سفر لگا جو صحابی نے خود اکھاڑنے کی کوشش کی اس کے دو دان ٹوٹ جاتے ہیں اللہ کے نبی اٹھے صحابہ کو ساتھ دیا ایک لاکھ سے پتا چلا یہ فلاں صحابی کی لاش ہے دوسرے سے پتا چلا یہ فلاں کی لاش ہے اللہ کے نبی ایک کو پہچانتے گئے لیکن صحابہ کہتے ہیں ایک لاش کے قریب آ کے ہمارے قدم رک گئے ہم اس کو پہچان نہ سکے یہ کہیں دور دراز سے نہیں یہ تو مدینے کے رہنے والا ہے لیکن اس کی پہچان نہیں ہو رہی اس کی شہادت کی طرح کس کو دیں گے کون اس کی شناخت کرے گا مگر سبق کیا کہ اس کو سخت میں اتنا دور کر دیا وہ صحابی کہتے ہیں اس کے قریب بیٹھ گیا میں نے پاؤں کے ناخت سے لے کے میں نے سر کے بالوں تک اس کے جسموں پر شمار کیا اللہ کی قسم اسی سے زیادہ نبے کے قریب اس کے جسم پر اور تیر چل ماروں نے سب کاٹ کے رکھ دیا نیزوں نے اس کو چھین کے رکھ دیا تھا اب اس کی شناخت نہ ہو رہی تھی میرے دل میں خیال آیا یا اللہ جس نے جسم کے اگلے حصے پر اتنے سے ہم کھائے اس بیچارے کی کمر کا کیا حال ہوگا میں نے دیکھے اس طرح سے الٹایا میں نے دیکھا اور جس کے جسم پر میں نے اگلے حصے پر نظر تک ہم شمار کیے تھے میں نے جب اس کی کمر کو دیکھا تو مجھے خراش بھی نظر نہ آئی ہم قریب بیٹھے ہوئے تھے ایک عورت آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی ذرا سائڈ پر تشریف لے جائیے کیا مسئلہ ہے صحابہ کو کہیے دور ہٹ جائے میں سے کی شناخت کرنا چاہتی ہوں وہ آ کے قریب بیٹھ جاتی ہے لاش کو ہاتھ اٹھا کے اس کو انگلی سے پہچان کے کہتے اللہ کے نبی یہ میرا ماں جائے تگا پھائی انت سے نظر سے اللہ تعالیٰ کی لاش پڑی ہوئی ہے میرے دیا دن سے نظر ہو اللہ کے نبی کو پتا چلا یہ انت کی لاش ہے اللہ کے نبی ادھر کھڑے ہوئے تھے اللہ کا قرآن اترایا کہا نبی ابھی عہد والوں کے کفن دفن کا کچھ نہ کیا ہم نے اس سے پہلے ان کی روحوں کو جنت میں داخل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدان عہد کے اندر تھے آپ نے نبوت والی زبان سے قرآن پڑھ کے سنایا آپ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما حد الله علیہ فمنهم قضى نحبه ومنهم ينتظر وما بدلوا تبدیلا فرمایا کچھ ایمانداروں سے ایسے مرد ہیں ایسے مرد جو اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے پر اپنے وعدوں کو پورا کر دیتے ہیں اپنے وعدوں میں کمی نہیں کرتے یہ کون سا خوش نصیب صحابی ہے اور جس کی پڑی ہوئی لاش ادھر سے قرآن اتر رہا ہے حالانکہ یہ وہ صحابی تھا جو بدر سے پیچھے رہ گیا تھا لیکن پیچھے رہنے سے نہیں اور جس نے کبھی کہا تھا نہ یار اگر اللہ ہوا تو اللہ کبھی پھر کھڑی آئے گی تو دیکھے گا میں کیا پر گزرتا ہوں یہ تو وہی صحابی ہے اور جس نے مدینے کی گلیوں میں آواز دی تھی اور کہا تبا لڑی ہے جنت آج بہت کی جانت مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے یہ تو وہی صحابی ہے اور جس نے نبے سہن اپنے جسم پہ کھائے ہیں یہ تو وہی جن صحابی ہے اور جس کی کوئی لاش کو پہچان نہ سکا ایک عورت نے آ کے اس کی شناخت کی یہ تو وہ خوش نصیب صحابی ہے جو دیکھے اللہ کے پاس پہنچ چکا جنت میں داخل ہوا ادھر سے قرآن اترا میرا مومنین رجال صدقوا ما حد اللہ علیہ فمنهم تبع نهبه اللہ کہتے کچھ اپنے وعدوں کو پورا کر چکے جو پیچھے رہنے والے وہ بھی پیچھے رہنے والے نہیں وہ بھی اس بات میں تڑپتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ کھڑی اور وقت آئے گا ہم بھی آپ کی جنتوں کے مہمان بن جائے گے میرے بھائیو آئس کے ساتھ میں آخری بات یہ کرتا چلا رہا ہوں یہ جہاں آپ کی باتیں تو آپ نے پہلے بھی سنی تھی یہ چیزیں تو آپ کے علم میں تھی لیکن پہلے درس کے اندر میں نے گزارش کی تھی کہ دیکھیے بجاج سباب کیا ہوئی اور کسی کے جو ہاتھ میں اس کا کاروبار کسی کی دکان کسی کی کھیتی باڑی کسی کا ہنر کسی کی دنیاوی ترین بات کی صلاحیتوں نے جہاں روک دیا کتنے لوگ ہوں گے اور کسی کے بار جان کی رکاوٹ کسی کے بیوی اور بچوں کی محبت اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی کسی بیچارے کی بد نصیبی خالت آ گئی کوئی نہ کوئی وجہ جو بھی لاتے ہو لیکن میں یہ جملہ کیوں نہ کہوں کتاب اللہ کو پڑھ کے دیکھ لو اور جتنے ازر پیش کرتے ہو کئی وہ ازر نہ ہو اللہ نے کن لوگوں کے یہ ازر بیان کیے تھے ان کا انجام کیا بیان کیا تھا بہت کم ہوں گے جن کا صحیح ازر ہوگا بہت زیادہ ہوں گے جو بےچارے شاید ان ازروں کی وجہ سے رک گئے ہو جو کتاب اللہ میں اللہ نے تو وہ لوگ اچھے نہ تھے جن کے لیے بیان کیے اور کہیں لازمی کی بنا پر ہم نے ان چیزوں کو ادھر نہ سمجھا ہو ہم نے پھر یہ دیکھے اپنا سبق مقرر کرنے میں کہیں غلطی نہ لگی ہو اور کسی نے اپنی دنیاوی تعلیم کو کسی نے اپنے عہدے کو کسی نے اپنی سروت کو کسی نے اپنی جائیداد کو کسی نے اپنی دولت کو اپنے لیے عزت وقار سمجھ لیا میرے بھائیوں میں نے گزارش کی ہے یہ عزت وقار کی چیزیں نہیں ہیں یہ ساری چیزیں ضرورت کی ہے اور یہ عزت وقار کیا ہوا کرتا ہے اور یہ کس کے ساتھ یہ تو قربانیوں کے ساتھ ملا کرتا ہے امیر المومنین عمر رسی اللہ تعالیٰ کا دار ہے عمر اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے عمر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مان نبارا صحابی اللہ نے اس کو خلیفہ المسلمین بنایا اپنے گھر میں کاٹ کاٹ کے اندر مصروف ہے دو سردار نبی کے رشتے دار ہاشمی اور قریشی آئے آ کے دربار کٹ کٹایا اور دیکھے خادم نکلا غلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو ہم عمر سے کہو کہ دیکھیے ابو سفیان نبی کا رشتے دار یہ نبی کا سفر آیا ہے یتیم پتیجا کا بھتیجا آیا ہے ہم دونوں کو اس سے ضروری کام ہے ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے ہم نے بڑی جلدی جانا ہے اور جلدی میں تو کہو آ کے ہماری بات سنے ہمارے پاس وقت کی کچھ قلت ہے اب دیکھیے بات کہنے کی دور ہے کہ ہاں پہنچ گیا عمر نے کہا جا ان سرداروں کو کہہ دو ابھی میں کچھ مصروف ہوں لیکن ذاتی مصروفیت نہیں اور جس طرح میں ان کا امیر ہوں اور برباد کے لیے بھی اللہ نے مجھے امیر بنایا ہے میں کوئی ذاتی کام نہیں کر رہا تھوڑا سا انتظار کرے کام ختم ہوگا میں کروا سے آ کے بات کر لوں گا ابھی انتظار جاری تھی اس طرح میں آنے والا والا ایک اور آ گیا نہ وہ قریشی ہے نہ وہ ہاشمی ہے نہ وہ سردار ہے نبی کا رشتے دار ہے اور جس کے پرانے سے کپڑے ٹوٹا ہوا جوتا اور جس کا سیا رنگ تھا موٹے موٹے ہو بڑی ناک تھی وہ بھی اسی دروازے پر آیا اس نے دروازے کو کٹ کٹانا چاہا ابو سفیان نے اشارہ کیا کہا خبر کر لے ہم نے پیغام بھیجا ابھی وہ فارغ نہیں ہے تیرے لیے وہ کیوں نکلے گا وہ سرداروں کے لیے نہیں آیا غلام کے لیے کیسے آئے گا وہ دیکھے دروازہ کھٹکھٹانے میں اس نے کہا کیا ہر جائے وہی غلام جو پہلے آیا تھا وہ دوڑ کے نکلتا ہے اس نے آ کے دیکھا ہے اس نے پوچھا نہیں ہے وہ پلٹ سے دوڑتا ہوا گیا اس نے کہا امیر المومنین تیرے دروازے پر دلاس آ گیا وہی امیر المومنی ہے جو چند میں نے پہلا پیسہ میرے پاس نہ کر دی اپنا جوتا پہنا پھر گیا وہ دوڑتا ہوا دروازے پہ آیا کہنے لگا یا سیدی اور میرے سردار بلال مجھے کیا حکم ہے اور کیوں تھی تکلیف کی میرے دروازے پر آنے کی ادھر کو گھر میں پیغام بھیجا یہ گھر میں آ کے تیری بات سن لیتا یہ بات کہنے کی دیر ہے سردار ناراض ہو گئے ابو سفیا نے کہا ہم تو اسلام میں آ گئے عمر تھی نے ابھی بھی شاید اپنا دل صاف نہ کیا یہ تو کوئی زبانی ہم آئے تو تیرے پاس وطن نہ کھایا یہ کیا رنگ کا گلاب اور تیری جڑ لگی یہ وجہ کیا ہوئی ہم پہلے آئیے بات میں آیا عمر مسکرا کے سوال کرتے ہیں کہتے ابو سفیان مجھے ایک سوال کا جواب تو دے تو نے کہا میں پہلے آیا یہ بات میں آیا اور دیکھے میرے دروازے پہ آنا تجھے یاد رہ گیا مجھے اس بات کا جواب دے اسلام میں پہلے ابو سفیان آیا تھا یہ بلال پہلے آیا تھا کے دروازے پر آنا بھی تو معیار کی بات ہے اپنے کام کے لیے آیا ہوگا کون سی ایسی بات ہے آپ دیکھیے اور آپ نے وہ بات سمجھتا کہا تھا حکیم اس نے کہا تیرے ساتھ بھی ہوا میرے ساتھ ہوا کوئی نہ کوئی معاملے کی بڑا تباہ ہوا کرتی ہے لیکن آخر یہ بڑا کیا ہے کہ اس کو اتنا اٹھا دیا گیا ہمیں پوچھا تک نہیں گیا اور کہیں ایسا نہ ہو کبھی وہ کھڑی اور وقت تھا تو جمع جن کو چوک چار ہمیں کھڑا کر کے ہم ان کے چہروں کو تماشے مارتے تھے ان کے چہروں کو لہو لہان کیا کرتے تھے وہ لہو لہان ہونے والے چہرے اور کہیں وہ چہرہ نہ ہو اور لہو لہان انکار کرنے والے کہیں ہم نبی کے رشتے دار نہ تھے اور کچھ جماعت تھے جن کے گھروں میں رشتے دار تھے ان کو بازاروں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا اور گھسیٹنے والے کہیں ہم نبی کے رشتے دار نہ تھے اور جس کو گھسیٹا جاتا تھا کہیں یہ بلال تو نہ تھا اور کچھ ایسے جماعت تھے اور جس کو آج کے انگاروں سے لٹا دیا جاتا تھا اور دیکھے دنیا کی کوئی قوت اس آج کے انگاروں کو ٹھنڈا نہ کرتی تھی ہاں اگر ٹھنڈا کرتی تھی تو بلال کی پگھلنے والی چربی ٹھنڈا کرتی تھی کہیں یہ بجا نہ ہو اس قربانیوں نے بلال کو اتنا اپیل نہ کر دیا ہو یہ دنیا ہے گزر جائے گی میں آپ سب کی بات بھی کیے دیتا ہوں اللہ نے سواری بھیجی جبرائیل برا لے کے آئے نبی کو صاف کیا رب نے ملاقات کا وقت مقرر کیا کہا جاؤ جاؤ جبرائیل جا کے میرے نبی کو جنت کی سیر کرواؤ جو میں نے اپنے نبی کے لیے اس کی امت کے لیے تیار کر رکھی ہے جبرائیل ساتھ ہے اللہ کے نبی کا سفر جاری ہے سوال سے سوال ہوتا چلا گیا پوچھا یہ کیسے جواب دیا یہ کیسے جواب دیا یہاں پہ لگ کے جنت کے دروازے پہ قدم پہنچ گئے جنت کے دروازے پر پہنچنے کی دیر ہے اب دیکھیے اللہ کے نبی نے اپنے قدموں کو روکا جبرائیل نے آگے بڑھنا چاہا اللہ کے نبی تشریف لائے رب کی طرف سے ڈیوٹی ہے آپ کو کروا مہربانی ہے میری ذمہ داری ہے میں نے یہ کام کرنا ہے اللہ کے نبی کہتے پہلے جواب دو پھر آگے جائیں گے اللہ کے نبی کیا سوال ہے کیا فرمانا چاہتے ہو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جنت میں چلنے کی جوتوں کی آواز آ رہی ہے ہاں اللہ کے نبی میں جواب دیتا ہوں اصل میں وہ دیوار ہے وہ کھجور کا جوتا پہن کے چلتا زمین پہ آواز جنت میں آتی ہے اس بات کو عزت اور بتا اور کامیابی کہا جاتا ہے اللہ ہمیں بھی بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے ہمارے دلوں کے اندر اللہ وہ جذبہ پیدا کر دے جو اللہ نے اپنے خصوصی بندوں کو کبھی دیا تھا اس بار دن عام اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا خشک زمین ختم ہو گئی اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کر دیا اور دیکھے پانی سے وہ چھاتی تک گھوڑے کی چھاتی تک آیا اس کی لگام کھانچی نگاہ کو آسمانوں کی طرف اٹھایا کہا اللہ تیری خشک زمین ختم ہوگی آگے پانی کی دنیا ہے اگر خشک زمین اس سے آگے ہوتی اس بار عامر اپنے گھوڑے کو آگے بھی لے جاتا اللہ ہمارے دلوں میں وہ جذبہ بھی دے ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے آپ ویسے کل ہم افغانستان میں سے اللہ نے پتا دی آج کشمیر میں قدم رکھا ان شاء اللہ وہ کھڑی اور بکت آئے گا جب انڈیا ٹو ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ یہ کشمیر پتہ ہو جائے گا اللہ کا فضل ہے کہ آج دیکھیں انڈیا کے اندر جہاد داخل ہو چکا ہے یا اللہ صرف انڈیا تک نہیں کبھی وہ کھڑی ارب تک آئے یہ اٹھے ہوئے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں یہاں تک کہ کبھی وہ ہمیں بکت دیکھنا نصیب ہو جائے وہ شام شام دین پر آئے اللہ تری زمین پہ سب سے زیادہ بہترین ملک جس کو لوگ امریکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور دیکھیں جو آپ مسلمانوں کے اپنے ہاتھ کا کرانا سمجھتا ہے یا اللہ یہ قدم مجھے دین کے وہاں تک پہنچ جائے وہ ٹکڑے ہو جائے اللہ تری زمین سے کفر مٹ سے اللہ تیرا دین دنیا پہ غالب آ جائے اللہ تو ہم سے راضی ہم تو اس سے راضی اللہ ہماری جوانیاں ہو تو اللہ تیرے لیے ہمارا مال ہو تو اللہ تیرے لیے ہماری اولاد ہو تو اللہ تیرے لیے ہماری صلاحیت ہو تو اللہ تیرے لیے ہمارا جینا ہو تو اللہ تیرے لیے ہمیں کبھی موت آئے تو میدان مقتل کے اندر کتاب کے اندر اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ اپنے شہادت کی موت آئے اللہ ہمیں وہ تو کھڑی اور موقع میسر کر دے ہم اپنے گھروں کو چھوڑے میدانوں کے اندر اترے یا اللہ یہاں پہ لے کے مار کے مقابلے کے اندر وہ لاش بکھر کے رہ جائے پرندے جلد چھوٹے پوتوں میں چلی جائے پہاڑوں سے بکھر جائے اللہ پھر تو قیامت کے دن جمع کرے اللہ تو سوال کرے ہم جواب دے اللہ تو پوچھے میرے بندے اپنے گھروں کو کیوں چھڑا ہم کہیں کہ اللہ تیرے لیے اور تو اپنے والدین سے جدا کیوں ہوئے براتیوں کی پرواہ کیوں نہ کی اثرات اراد کیوں چھوڑ دیے پرندے پرندوں کے پوتوں میں تو چلے گئے ہم کہیں کہ اللہ فقط تجھے راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام ہم کرے جس سے اللہ کی رضا ہو ہر اس کام سے بچ جائیں جو اللہ کو پسند نہ لگتا ہو جس طرح اللہ نے ہمیں آج اپنے دین کے لیے جہاد کے لیے تیاری کے لیے ان واقعات کے نتے سینکڑوں میں جمع کیا اللہ وہ کھڑی ارد لائے ہم جہاد کی تیاری کر کے کبھی میدان کتاب کے اندر کے اندر آگے پہنچے کبھی وہ وقت کھڑی آئے پھر دیکھے مار کے مقابلے ہو اللہ وہ وقت کھڑی لائے جس طرح اللہ ادھر جمع کیا پھر ہمیں جنتوں کے اندر اللہ جمع کر دے اللہ ہم سے راضی ہم اپنے رب سے راضی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تلاوت کلام حکیم جید علماء کرام کی تقاریب نت نئے جہادی ترانوں کے والیوم صاف اور بہترین M P X sound filter پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز الکاسیا کیسٹ سیریز و کتب لائبریری چار لیک روڈ چبرجی چوک لاہور فون سات دو تین صفر پانچ چار نو